ساتھ اللہ تعالی کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں ذکر کا لفظ قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا خود قرآن کے لیے بھی ذکر کا لفظ استعمال ہوا لیکن اس آیت مبارکہ میں اس ذکر سے مراد اللہ تعالی کی یاد ہے لہذا جو عورتیں کثرت کے ساتھ اللہ تعالی کو یاد کرتی ہیں ان کے اندر یہ صفت گویا موجود ہے ذکر کے دو طریقے ہیں ایک کو لسانی کہتے ہیں اور ایک کو قلبی کہتے ہیں لسانی ذکر سے مراد اپنی زبان سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا مثلا جیسے پڑھا جاتا ہے کچھ الفاظ پڑھے جائیں سبحان اللہ الحمد للہ لا تو یہ بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہے اور ایک ذکر ہے قلبی ذکر کہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کیا جائے حدیث پاک کے مطابق قلبی ذکر کو لسانی ذکر کے اوپر ستر گنا زیادہ فضیلت حاصل ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر وقت دل میں اللہ عزت کی یاد رہے ہاتھ کام کاج میں مشغول ہوں اور دل اللہ تعالی کی یاد میں مشغول ہو اور اگر سوچا جائے تو یاد کا مقام انسان کا قلب ہی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کسی ماں کا بیٹا پردیش میں گیا ہوا ہو اور وہ خون پہ رابطہ کرے تو ماں ہمیشہ اسے کہتی ہے کہ بیٹا میرا دل تجھے بہت یاد کرتا ہے اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری زبان تجھے بہت یاد کرتی ہے ہمیشہ کہے گی میرا دل تجھے بہت یاد کرتا ہے تو یاد کا مقام انسان کا قلب ہے زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے تو آپ بھی یہ کوشش کریں کہ اپنے دل میں اللہ عزت کو ہر وقت یاد رکھیں ایک لمحہ بھی اللہ عزت العزت سے غافل نہ ہوں ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر کہ جو سانس بھی غفلت میں گزر گیا یوں سمجھو کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزر گیا اور واقعی جن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے وہ ایک لمحے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتے وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب پر یاد کرتے ہیں لگوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں تو ہر وقت ان کے دل میں اللہ صبری العزت کی یاد ہوتی ہے لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ تعالی کی طرف دھیان ہوتا ہے ان کا وہ میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بچی اپنے اسکول کے اندر فسٹ آ جائے تو چند دن تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اسے یہ خوشی کا خیال کھاتے ہوئے بھی آتا ہے لوگوں کی محفل میں بھی آتا ہے چلتے ہوئے بھی آتا ہے ہر وقت یہ ذہن میں خیال رہتا ہے کہ میں پورے اسکول میں ٹاپ کر گئی اسی طرح مومن کے دل میں ہر وقت اللہ حب الزت ہی کی باتیں رہے اس کی یاد رہے چنانچہ نتیم نتیمیہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کلما ذکر کہ قلب کے لیے ذکر کا ذکر ایسا ہی ہے جیسا کہ مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے فقی کا یقون حال اس اخر من الماء تو اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے ایسے ہی مومن غفلت میں پھر بے قرار ہوتا ہے اللہ تعالی کی یاد کے لیے چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الواد السد میں ذکر کے نبے فائدے گنوائے ہیں ایک فرماتے ہیں کہ یہ قوت القلوب ہے دلوں کی غذا ہے ان نو یثر شیطان شیطان ذکر کرنے والے بندے سے پرے رہتا ہے دور رہتا ہے ویب الرحمان اور ذکر سے اللہ رب العزت اس بندے سے خوش ہوتے ہیں یزیل الحم من القلب یہ ذکر انسان کے دل سے غم اور ہم کو ختم کر دیتا ہے تو انسان کتنا ہی پریشان اور ڈپریسڈ کیوں نہ ہو اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو ذکر سے اس کے دل کی پریشانی دور ہو جاتی ہے فرماتے ہیں یجلب اللہ الفرح کہ ذکر کرنے سے انسان کے دل کو خوشی نصیب ہوتی ہے یونبر القلب والوجہ انسان کے دل کو اور چہرے کو منور کر دیتا ہے فرماتے ہیں یکساکرو المحاوت اول حلامت اول نور جو ذکر کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کے چہرے کے اوپر ایک حلاوت اور حیبت آ جاتی ہے رانائی آ جاتی ہے چنانچہ یہ ذکر کا نور ایسا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس چہرے کو دیکھتے ہی رہیں عورتیں اگر ذکر کی کثرت کے نور سے واقف ہو جائیں تو یہ فیئر اینڈ لولی کریم کو بھول جائیں یور محبت اللہ اگر انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرے تو دل میں اللہ کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے وہ یحت الخطایا اور ذکر کی کثرت سے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں چنانچہ قرآن مجید کے اوپر نظر ڈالیے تو اللہ رب العزت نے ذکر کے بہت سارے فائدے بتلائے ہیں ان میں ایک یہ فرمایا اللہ بکر اللہ تطمئن القلوب جان لو اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے دوسرا فائدہ یہ کہ فرمایا فض قرونی از قرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اب ہماری یاد میں اور اللہ تعالی کی یاد میں ایک فرق ہے اس کو ایک مثال سے سمجھنے کہ اگر دل پر ایک بچے نے نوکری کے لیے درخواست دی اور جس افسر نے اس کو نوکری پہ رکھنا ہے وہ اس کے والد کا بڑا دوست ہے تو والد اس بچے کے لیے سفارش کرتا ہے کہ آپ میرے بچے کو سلیکٹ کر لیجئے گا اور جس دن انٹرویو پہ جانا ہو تو بچے کا والد فون کر کے اپنے دوست کو کہتا ہے کہ جی، پھر ہمیں بھی یاد رکھنا اب یہ جو اس نے کہا نا کہ ہمیں بھی یاد رکھنا اس کا مطلب یہ تھا کہ جب ہمارا معاملہ پیش ہو تو ہماری فیور کرنا اور ہمارے حق میں فیصلہ کرنا یہ ہوتا ہے افسر کا یاد کرنا تو اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا بھی اسی طرح سے کہ بد قربنی اے میرے بندو تم ذکر کے ذریعے سے مجھے یاد کرو گے اب قرکم نئے پروردگار نئے اعمال کی توفیقیں دیتے دے دے کر تمہیں یاد کروں گا تو ذکر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو نئے نئے اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں تھوڑے سے وقت میں وہ بندہ اتنے کام کر لیتا ہے کہ دوسرے لوگ حیران ہی رہ جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو نئے نئے اعمال کی توفیق ادا کرنا ہیں ویسے اس کا مفہوم تو بہت ہی وسیع ہے تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اے میرے بندو تم مجھے فرش پہ یاد کرو گے میں تمہیں پہ یاد کروں گا تم لوگوں کی مجلس میں مجھے یاد کرو گے میں فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کروں گا فض قرونی از تم میری اطاعت کرو گے میں مخلوق کو تمہارا متی بنا دوں گا تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو گے میں پروردگار تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا تم مجھ سے استفار کرو گے اور مجھے یاد کرو گے تو میں پروردگار اس کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو بخشوں گا تو تم معذرت کے ساتھ یاد کرو گے میں پروردگار مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا تم معصیت سے بچنے کے وقت مجھے یاد کرو گے میں پروردگار مصیبت کے وقت میں تمہیں یاد کروں گا تم راحت کے لمحات میں مجھے یاد کرو گے میں پروردگار رحمت کے وقت میں تمہیں یاد کروں گا میرے بندو تم مجھے اگر نرم بستروں پر یاد کرو گے تو میں تمہاری قبروں میں تمہیں یاد کروں گا پھر فرمایا آپ کے سولاد علی ذکری کہ نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر تو نماز کا بھی اصل مقصد اللہ رب العزت کی یاد ہے اس لیے جس نماز میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ نماز نماز ہی نہیں رہتی اپنے مرتبے سے ہی گر جاتی ہے یہ وہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی اس کے اہتمام کا حکم فرمایا ہے چنانچہ رسموس علیہ السلام اور علیہ السلام کو نبوبت دے کر جب بھیجا تو ارشاد فرمایا اظہب ان تباخو کب آیاتی یا فی ذکری تم دونوں میری یاد سے غافل نہ ہونا اب سوچئے کہ اللہ رب العزت اگر حکم فرمائے اور انبیاء کو فرمائے تو یہ کتنا اہم کام ہوگا اسی لیے کثرت سے ذکر کرنے پر انسان کو فلاح ملتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وزر اللہ کثیر لال تم کثرت سے ذکر کرنا تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے فلاح کا مطلب کامیابی ہے جب شیطان انسان کے اوپر حملہ کرے اور اس کو گناہ کا خیال ڈالے تو ایسے وقت میں اگر انسان اللہ کا ذکر کرے تو شیطان دفع دور ہو جاتا ہے ان دلہ دینت ازام روپ ازا مبصرون چنانچہ انسان کے پاس ذکر جو ہے یہ سب سے مہلک ہتھیار ہے جس سے کہ شیطان قریب بھی نہیں پھٹک سکتا اس لیے شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے بھی پاسبل ہو انسان کو ذکر سے حاصل کر دیا جائے یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی فوجی دشمن کو اپنے نرجے میں لے تو اس کو کہتے ہیں اپنے ہاتھ کھڑے کر دو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی ایسا ہتھیار ہے جس سے یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے تو یہ ہاتھ کھڑے کر دے گا اس کے ہاتھوں سے ہتھیار یعنی الگ ہو جائے گا بالکل شیطان یہی عمل کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ذکر سے قاصل ہوں تاکہ وہ خوب ہمارے ساتھ کھیل سکے تو فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے عقل مند بندے ہیں نا اول الباب ان کی صفت یہ ہے کہ اللہ دین یزل اللہ و یابم و قروم جنوبہم کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے یاد کرتے ہیں گویا ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسط کو رب پک فی نفس ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں مفسرین نے لکھا ای فی الف اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو تو دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ ہم اسے اپنے دل میں یاد کریں اس لیے شیطان انسان کو پہلے فکر سے غافل کرتا ہے اور جب فکر سے غافل ہو جائے تو تب اس کو نماز سے غافل کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نماز دشی قوم ایو کے آبئی نے کم ندا و طول بغ الفل میسر ذِكْرِ اللَّهِ ذکر الصَّلَاةِ اب دیکھیں یہاں اللہ کی یاد کا تذکرہ پہلے کیا تو گویا ذکر سے ہم جب غافل ہوں گے تو پھر ہماری نمازیں بھی پابندی سے ساتھ ادا نہیں ہو پائیں گی تو ذکر کی پابندی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نمازوں کی بھی پابندی ادا فرما دے اس لیے فرمایا اے ایمان والو یا لا کم عن ذکر اللہ کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں اور جس نے ایسا کر لیا کہ اولاد اور مال میں پھنس کے اللہ سے غافل ہو گیا اور ملا محمد القاصل یہی لوگ ستارہ اٹھانے والے ہیں تو دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی کتنی رحمتیں ہیں بندے کے اوپر کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے تو اس ذکر کی برکت سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے اور انسان اللہ رب العزت کے مقبول بندوں میں شامل ہو جاتا ہے آج کی اس محفل میں چند چھوٹے چھوٹے ایسے کلمات کہ جن کے پڑھنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں اور اس کے نام امال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرشتے اس کی نیکیاں لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں تو ایسی چند باتیں میں آپ کو بتلاؤں گا تاکہ آپ اس کی پابندی کریں پھر توجہ فرمائیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی لیکن اتنی قیمتی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ان کا مقام ہے کہ ان کلمات کو کہنے والا بندہ اپنے گناہوں کو دھلوا لیتا ہے اور اتنا اجر ملتا ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ فرشتے اس بندے کی نیکیاں لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں تو بچیوں کو چاہیے کہ وہ ایسے کلمات اپنی زبان سے بولتی رہا کریں کہ جن کی اتنی نیکیاں ہیں پہاڑوں برابر کہ ان کو لکھتے لکھتے بھی فرشتے تھک جاتے ہیں اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو قیامت کے دن آپ کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ بہت ہوگا اور دوسری بات یہ ہوگی کہ ان نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے آپ کے جو پہلے گناہ ہو چکے ان کی ظلمت دھل جائے گی تو دو فائدے ہو جائیں گے پہلے گناہوں کی ظلمت ختم اور دوسرا نام اعمال کے اندر نیکیوں کا ذخیرہ زیادہ تو دیکھو یہ کتنی مزے کی بات ہے تو دیکھ اس کی ہوتی ہے آدت بنانے کی بات اگر آپ ان کلمات کو پڑھنا عادت بنا لیں تو روز مرہ آپ کو نیکیاں ملتی جائیں گی ہر دن آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی ان میں سے ایک پہلا عمل ہے استغفر اللہ پڑھنا جب ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ میں اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوں آپ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے چنانچہ اس استغفار کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ استغفار کرنے والے بندے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا توجہ فرمائیں کہ استغفار کثرت سے کرنے والے بندے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا کیا مطلب کہ دنیا میں گناہوں کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے رسوا ہوتا ہے دشمن اس پر غالب آ جاتے ہیں اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے تو یہ گناہوں کا جتنا وبال ہے اللہ تعالیٰ اس کے کی وجہ سے اس کو روک دیتے ہیں ہر عورت چاہتی ہے کہ مجھے دنیا میں رسوائی نہ ہو کہیں گناہوں کی وجہ سے میری شکل ہی نہ مسق کر دی جائے مجھ سے رزقی نہ چھین لیا جائے تو اگر یہ تمنا دل میں ہے تو پھر اس کے لیے آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں سنیے قرآن عظیم شان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں کا جو حد سے بہم و انتفی اے میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان ہیں اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا وماکان اللہ معذ بہم بہم اور اللہ اس وقت تک بھی ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے اس کا مطلب یہ کہ علیہ السلاط اسلام کی موجودگی میں جو برکتیں تھیں کہ اللہ کا عذاب ٹل گیا تھا استغفار کے پڑھنے سے بھی وہی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو ٹال دیتے ہیں چنانچہ مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے وہ نبی علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اگر ہم آپ کا انکار کرتے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا اور ان کے اوپر عذاب کوئی نہ آیا تو یہاں پر مفسرین نے تفصیل لکھی وہ فرماتے ہیں کہ مکہ والوں پر عذاب اس لیے نہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام وہاں موجود تھے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرما دی تو اس وقت عذاب آ جاتا تو اس کا جواب علماء نے دیا کہ وہاں پر کچھ صحابہ موجود تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی وہیں رہ گئے تھے مگر کلمہ پڑا تھا انہوں نے بوڑھے تھے یا کوئی اور عذر تھا تو ان کی برکت سے عذاب نہ آیا پھر کس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو پھر جب ایک وقت ایسا آیا کہ سارے ہی مسلمان ہجرت کر کے چلے ہی گئے تھے اور پیچھے کافر ہی رہ گئے تھے مشرقین ہی رہ گئے تھے تو اس وقت عذاب آ جاتا تو مفسرین نے لکھا کہ ان مشرقین کی عادت تھی کہ جب یہ طواف کرتے تھے بیت اللہ کا تو غفران کا کا لفظ کہا کرتے تھے غفران کا اہل ہماری مفرت کر دے یہ بھی استغفار ہے تو مشرقوں کے اس لفظ کے کہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی عذاب سے بچائے رکھا تو اگر مشرق یہ لفظ کہہ دے اللہ اس کو عذاب سے بچا دیتے ہیں تو اگر مومن کہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہوں گے لہذا آپ استغفار کی کثرت کریں دن میں سو مرتبہ صبح اور شام تو کم سے کم درجہ ہے زیادہ پڑھنا چاہیں تو زیادہ بھی پڑھ سکتی ہیں کام کاج کے دوران بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اپنی زبان پہ رکھ سکتی ہیں جتنا استغفار زیادہ کریں گی دو فائدے ہوں گے ایک تو گناہ بھول جائیں گے اور دوسرا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہٹ جائے گا اللہ کا عذاب ٹل جائے گا اب آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچیں نا کہ اگر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو ہم تو کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہیں آج جو جی رہے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی صفت ستاری کے صدقے جی رہے ہیں اس لیے ہمارے اوپر استغفار کرنا بڑا ضروری ہے ویسے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو ان کو پانچ فائدے ملتے ہیں ایک فائدہ تو یہ ان حکان غفارا کہ ان بندوں کے جو استغفار کرتے ہیں ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے دوسرا فائدہ کہ جہاں پر استغفار کثرت سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے ان کو قحط سالی سے بچا لیتا ہے وہ کم بے اموال جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے کر ان کی مدد کرتے ہیں وہ بنی اور جو لوگ استغفار کثرت سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے عطا کرتے ہیں اب کون سی عورت ہے شادی شدہ جو کہے کہ مجھے بیٹے کے پیدا ہونے کی طلب نہیں تمنا نہیں ہر عورت رش کرتی ہے اور یہ بیٹا بیٹے والی نعمت کیسے ملتی ہے قرآن پاک کی آیت کا مفہوم کہ اس سے زیادہ کریں گی تو اللہ رب العزت بیٹے کے ساتھ بندے کی مدد فرمائیں گے جنات اللہ تعالیٰ باغ عطا فرمائیں گے وہ جاگر اور اللہ تعالیٰ زمین سے پانی کے چشمے جاری فرمائیں گے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں استغفار ہر بندے کو کرنا چاہیے چاہے نیک ہے چاہے بد ہے اس لیے کہ اگر کافر ہے تو کفر سے توبہ استغفار کرے اگر عام مسلمان ہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے اگر گناہوں میں ملوث نہیں ہوتا نیک بندہ ہے تو اس کے دل میں بھی جو غفلت آ جاتی ہے اس سے استغفار کرے اور اگر کوئی کہے کہ میرا دل غافل بھی نہیں ہوتا تو ایسے بندے کے دل و دماغ میں بھی شیطان وسوسے تو ڈالتا ہے ان وساوت شیطانی پہ استقبال کرے اور اگر کوئی کہے کہ مجھے تو شیطان وسوسے بھی نہیں ڈالتا تو وہ بھی اپنے اخلاق کی کمی کے اوپر استقبال کرے کہ جتنے خلوص سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نہیں گزار پا رہے تو است پار کے کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں آ جاتا ہے بچ جاتا ہے گناہ بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں رزق میں برکت سے بیٹوں میں بیٹے بیٹوں میں برکت عطا فرما کے اور اس کے اللہ تعالیٰ دنیا کے ان مسائل کو حل فرما دیتے ہیں آپ پار کی کثرت کریں گی تو آپ کو کسی عامل سے کوئی عمل پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کاروبار کی پریشانی استحفاق سے ختم کیونکہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ مال کے ذریعے سے مدد کروں گا اگر اولاد کی پریشانی ہے تو وہ استفار سے ختم کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بیٹے دے کر ان کی مدد کروں گا اگر کسی کا کام نہیں چلتا تو جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ میں باغوں سے پھل عطا کروں گا اللہ تعالیٰ ان کو دکان سے بھی پھل عطا فرمائیں گے کاروبار اچھا چلے گا تو ایک استغفار کی کثرت سے ہماری زندگی کے کتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں دوسرا کام یہ کہ انسان کی زندگی میں کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی غمی ہوتی ہے کبھی کام مرضی کے مطابق ہوتے ہیں اور کبھی کام مرضی کے خلاف ہوتے ہیں تو اگر تو کام مرضی کے مطابق ہوں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ زبان سے الحمد للہ کہیں ہمیں چاہیے کہ ہر نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس شکر ادا کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ آئی ہوئی نعمت انسان سے واپس نہیں لی جاتی ل شکر تم لذیذ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے اب مثال کے طور پر کتنے کام ہماری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں تو جب بھی کوئی کام مرضی کے مطابق ہو تو چپ کے چپ کے اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کر لو اپنی زبان سے الحمد للہ پڑھ لو جب آپ نے کسی کام سے الحمد پڑھ لیا تو گویا آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان ادا فرمایا اس کا خیال آئے تو کہو الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی بیماری کوئی نہیں خیال سوچ میں آئے تو کہو الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت کی زندگی دی تو یہ خیال آئے تو کہو الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت کی روزی گھر بیٹھ کر عطا فرمائی یہ خیال آئے تو کہو الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی بیٹے بھی دیے بیٹیاں بھی دیں جب ان پہ نظر پڑے تو کہو الحمدللہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا گھر دیا سر چھپانے کا در دیا جب اس کو دیکھیں تو کہو الحمدللہ اگر کوئی آپ کی تعریف کرے کوئی عورت آپ کو کہتی ہے آپ نے بڑا اچھا کیا میں بہت خوش ہوں تو اس تعریف پر کہو الحمد اگر آپ کے بچے بقریت سکول سے واپس آ گئے ان کو دیکھتے کہو الحمد اگر آپ کے بچے شوق ذوق کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کہو الحمد اگر وقت پہ آپ نے کپڑے دھو لیے تیار ہو گئے کہو الحمد اگر آپ نے کھانا وقت پہ پکا لیا کہو الحمدللہ الحمد اگر آپ کے گھر مہمان آئے اور وہ خوش واپس گئے کہو الحمد اگر آپ کو وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی کہیں الحمد للہ آپ نے وقت پہ تلاوت پابندی کے ساتھ کر لی اذکار مراقبہ پابندی کے ساتھ کر لیا کہیں الحمد اگر آپ ایک دن بے پردگی سے بچ گئی پردے کا آپ نے خیال لحاظ رکھا تو کہو الحمد اگر آپ نے کسی دل میں کسی کا دل نہیں دکھایا تو کہو الحمدللہ معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی کام آپ کی مرضی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہوتا ہے اس کام پر اگر آپ الحمدللہ کہہ لیں گی تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بنی میں شامل ہو جائیں گی جب آپ کا دل خوش ہو کسی بات پہ سکون ہو تو کہو الحمدللہ آپ کا خامد گھر آیا اور مسکراتے چہرے کے ساتھ آیا آپ کو دیکھ کے مسکرایا کہو الحمدللہ ناشتہ آپ نے ٹھیک وقت پہ خامد کو کروا دیا کہو الحمدللہ بچوں کو خوش کھیلتا دیکھا کہو الحمدللہ للہ آپ کو کسی دن ساتھ نے تنگ نہیں کیا کہو الحمدللہ نند نے کسی دن آپ کو تانا نہیں دیا کہو الحمدللہ اگر آپ کی کوئی دعا قبول ہو گئی کہو الحمدللہ للہ آپ سوئی اور آپ کو پرسکون نیند آئی تو جاگنے پہ کہیں الحمدللہ للہ بھوک لگی تھی آپ نے کھانا کھا لیا پیٹ بھر کے کہو الحمدللہ للہ پیاس لگی تھی ٹھنڈا پانی اللہ نے دیا پی کر کہیں الحمدللہ نرم بستر اللہ نے سونے کے لیے عطا فرمایا بستر پر لیٹتے ہی کہ الحمد للہ تو اگر آپ غور کریں تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں ہر وقت ہی الحمد کہنا چاہیے حالانکہ ہماری عورتیں دن میں ایک دفعہ بھی نہیں کہتی ہوں گی اللہ ماشاء اللہ تو غور کریں کہ کتنی غفلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں کہ ہمیں تو لمحے لمحے اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے تھا اور ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں اور اللہ کی ان نعمتوں کو ہم ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہمارا حق تھا جو اللہ نے ہمیں دے دیا حالانکہ جن کو یہ نعمتیں نہیں ملی ان سے جا کے پوچھو نا اب جس بچی کا رشتہ نہیں آتا اس سے پوچھو کہ وہ دل میں کتنا دکھی ہوتی ہے آپ کو اللہ نے اگر محبت کرنے والا سامن دیا تو کیوں زبان سے نہیں نکلتا الحمدللہ الحمدللہ کا لفظ تو آپ ایک دن میں سینکڑوں دفعہ کہنے کی عادت ڈال لیں بات بات میں الحمدللہ یہ ہوا الحمدللہ یہ ہوا بات کرتے ہوئے یہ ہے تو شکر ادا کرنے سے انسان کو ایک تو نعمتوں میں اضافہ نصیب ہو جاتا ہے اور ایک دوسرا فائدہ یہ کہ شکر ادا کرنے سے اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے جیسے اس سے بار عذاب ٹل جاتے ہیں نا شکر ادا کرنے سے بھی عذاب ٹل جاتا ہے سنیے قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ما يفعل اللہ بذاب ان شکر کم وہ اے میرے ایمان والے بندو اگر تم ایمان لاؤ اور میرا شکر ادا کرو تو تمہیں عذاب دے کر اللہ کے ہاتھ کیا آئے گا اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا اگر تم ایمان لا کر اس کا شکر ادا کرو تو معلوم ہوا کہ استغفار سے بھی عذاب ٹل جاتا ہے اور شکر ادا کرنے سے بھی اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے تو دیکھو یہ کتنے چھوٹے چھوٹی باتیں ہیں اور کتنا ان کا فائدہ ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ یوں سمجھیے کہ میں آپ کو آج کچھ ہیرے اور موتی تحفے میں دے رہا ہوں یہ الحمدللہ کا لفظ اتنا اچھا لفظ ہے کہ جنتی جنت میں صرف اتنا کہیں گے وقال الحمد للہ رب العالمین جنتی بھی جنت میں ہر وقت اللہ کی ہے تعریف کریں گے الحمد کہا کریں گے آپ وہ جنتیوں والا کام دنیا میں کر لیں تو اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور الحمد کا لفظ کثرت سے استعمال کرنا اپنی گفتگو میں اور ہر وقت کس نعمت کو بھی دیکھو ہر وقت بس جو بھی چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے بس پر الحمد للہ دو موٹا سا اصول یہ ہے تیسری چیز کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بندے کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے تو اگر ایسے کام ہوں کہ جو بندے کے مرضی کے خلاف ہوں تو ان کاموں پہ رد عمل ظاہر نہ کرنا اس کو صبر کہتے ہیں ان کاموں پر جو مرضی کے خلاف ہوتے ہیں اگر بندہ خاموش ہو جائے اس بات کو کی جائے ایسے سمجھے کہ یہ بات گویا ہوئی ہی نہیں رد عمل ظاہر نہ کرے شکوے نہ کرے تو اس کیفیت کو صبر کہتے ہیں تو آپ ایک اچھا کام یہ بھی کریں کہ اگر زندگی میں کوئی خلاف توقع بات ہو خلاف مرضی بات ہو تو بس خاموش رہ کر صبر کا اجر اللہ رب العزت سے لے لیا گیا صبر پر انسان کو بے پناہ اجر ملتا ہے اب مثال کے طور پہ آپ گھر میں بیٹھی ہیں بجلی چلی گئی تو اگر بجلی کے چلے جانے پر آپ نے انا للہ پڑھ دی تو گویا اس پر بھی آپ کو ثواب مل جائے گا آپ نے شکوا نہیں کیا آپ نے رد عمل کوئی اور ظاہر نہیں کیا بلکہ صبر کر لیا اسی طرح اگر کسی دن خام خام حامد نے غصہ کر لیا کوئی وجہ بھی نہیں تھی کوئی تک نہیں بنتا تھا مگر اس کا دماغ ایسا گرم کہ ایک خدمت کرو کام کرو اور اوپر سے ڈانٹے سنو تو اگر اس نے ڈانٹ یعنی ڈال دی آپ خاموش ہو جائیں اور ایسے پی جائیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اس ڈانٹ کے سننے پر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی امیدوں سے زیادہ اجر ادا فرمائیں اگر کسی دن آپ کو سانس نے تنگ کر دیا اب خاموش ہو جائیں اگر نند نے کسی دن تانے دے دیے بات سنی سنی کر دیں ایسے جیسے یہ بات کسی نے کہی نہیں ان چیزوں کو لائٹ لیا کریں کئی دفعہ بچیاں بہت سینسٹیو ہو جاتی ہیں بلکہ میں کہوں ہائپر سینسٹیو ہو جاتی ہیں ذرا سی بات پہ بھی ان کو ناگواری ہو جاتی ہے حتیٰ کہ ہوا تیز چل پڑے اس میں بھی ناگواری تو ایسے نازمین بن کے تو زندگی نہیں نا گزرتی خوشیاں بھی ہیں زندگی میں غم بھی ہیں مرضی کے مطابق بھی کام ہوتے ہیں خلاف مرضی بھی ہوتے ہیں تو اگر مرضی پہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ خلاف مرضی کام پر صبر کر لیں گی تو بھی اگر مل جائے گا تو کوئی بھی کام جو خلاف مرضی ہوا اس پہ صبر کر لو مثلا آپ نے میاں کو کہا کہ واپسی کے اوپر گروسری لیتے آنا چیز ختم ہو گئی اور میاں بھول گیا آپ نے کہا تھا بچے کے لیے فلاں چیز لے آنا اور میاں نے لاپرواہی کی تو ایسی چیزیں جو خلاف تفقع ہو جاتی ہیں ان سے غصے کا اظہار بھی نہ کریں شکوے شکایتیں بھی نہ کریں بس صبر کر جائیں اور یہ سوچیں کہ میرے اللہ کو ایسے ہی منظور تھا جب آپ یہ سوچیں گی نا کہ میرے اللہ کو ایسے ہی منظور تھا تو پھر آپ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں رہے گا اب ذرا نقطے کی بات سمجھیں کہ آپ سسرال میں جب ہوتی ہیں تو اگر خامد آپ کو بات بات پہ ڈانٹتا ہے نا تو اصل میں اس کے پیچھے کوئی اور بھی ہوتا ہے ممکن ہے اس کی والدہ ہو اس کا باپ ہو بڑا بھائی ہو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ہوتا ہے جس وجہ سے خامد خاں عورت کو بیوی کو تنگ کرتا ہے تو اگر خامد کے پیچھے اس کے کسی کا ہاتھ ہے کوئی اس کی پشت پناہی کر رہا ہے تو آپ بھی ایسا عمل کریں کہ اللہ آپ کی پشت پناہی کرنے والا بن جائے حدیث پاک کا مقوم یہ ہے کہ جو بندہ صبر کر لیتا ہے اللہ تعالی اس بندے کی پشت پناہی کرنے والا بن جاتا ہے سانس اگر بولتی ہے آپ کے خلاف تو وہ اس لیے بولتی ہے کہ اس کو اپنے بیٹے پہ یقین ہے کہ اگر یہ ذرا بولی تو میں اپنے بیٹے سے اس کی طبیعت صاف کروا دوں گی تو ساتھ کو بھی امید ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے تو ایسے تمام معاملات میں جب مخالف یہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے آپ اگر صبر کر لیں گی تو اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اسی کو عزت ملتی ہے اسی کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے تو کتنا اچھا عمل ہے صبر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو سسرال میں عزتیں دیں گے آپ کو پریشانیوں سے نکالیں گے اس صبر کرنے کی وجہ سے اور اتنا اجر ملے گا کہ ان نمالی وقت فاضر اجرحم بغیر حساب اللہ تعالی بغیر حساب اجر فرمائے اب بتائیں جب بغیر حساب اجر ملے گا تو فرشتے اس کا اجر لکھ لکھ کے تھکیں گے یا نہیں تھکیں گے تو کتنے ایسی باتیں ہیں کہ جن کو آپ نیکی بنا سکتی ہیں مگر آپ کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا آپ اس کے اجر سے محروم ہو جاتی ہیں اب ذرا سنیے حدیث پاک نبی اسلام تشریف فرما ہے صدیق کے لانوں بھی بیٹھے ایک صاحب آئے ان کو صدیق کے لانوں سے کسی بات پہ کوئی ناراضگی تھی انہوں نے آ کے صدیق کے فلانوں کے خلاف کوئی باتیں کہنی شروع کر دی صدیق کے فلاموں اس کو خاموشی سے سنتے رہے جب اس نے بہت ہی حد کر دی تو سی کے فلانوں نے اس کو بات کا جواب دیا تو جیسے ہی بات کا جواب دیا تو نبی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے سی کے اللہ کے نبی آپ کیوں اٹھ کھڑے ہوئے فرمایا ابو بکر جب یہ بندہ تمہارے خلاف بری باتیں کر رہا تھا اور تم خاموش تھے صبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا تھا وہ تمہاری طرف سے اس بندے کو جواب دے رہا تھا جب تم نے خود جواب دینا شروع کر دیا وہ فرشتہ بھی چلا گیا اور میں بھی اب یہاں سے جا رہا ہوں تو دیکھیں اگر آپ کسی کی کڑوی کسیلی بات سن کے صبر کر جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کروائیں گے آپ اپنے آپ کو بے سہارا نہ سمجھیں کہ امی ابو نے ایسی جگہ میرا رشتہ کر دیا کہ پتہ نہیں کیا دیکھا تھا ان لوگوں میں مجھے تو کنویں میں ہی ڈال دیا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں جو مقدر میں صاف ہو گیا رشتے یہاں طے نہیں ہوتے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں مقدر میں تھا مل گیا اب جو حالات ہیں ان میں اگر آپ ناگواری کے حالات میں صبر کر لیں گی خاموش ہو جائیں گی تو اس بات پر اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب کرتا کر اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے نا تو آپ دوسرے کے دل دکھانے والی بات سن کے لذت لیا کریں گی آپ کے دل میں ایک خوشی ہوگی اچھا اس نے ایسی بات کر کے میرا دل دکھایا اب میں خاموش ہوں دیکھو میرے نام اعمال میں اتنا اجر لکھا جا رہا ہوگا کہ فرشتے اجر لکھ لکھ کر تھک جائیں گے تو انسان غموں سے بھی مزے پاتا ہے تو چڑ چڑی طبیعت جو بن جاتی ہے بچیوں کی اور ہر بات کا جواب دیتی ہیں ہر بات ایسی نہیں ہوتی جس کا جواب دیا جائے بچوں خاموشی کبھی کبھی بہترین جواب ہوتا ہے آپ بیٹی ہیں امی نے بلا وجہ ڈانٹ دیا تو اب امی کے سامنے زبان نہیں کھولی جاتی ایسے وقت میں خاموش ہو جائیں خاموش ہو کر اجر مل جائے گا اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو امی بھی سوچے گی کہ میں نے ڈانٹا اور بلا وجہ ڈانٹا تو اب امی ریئلائز کر کے اور زیادہ مہربان ہو جائے گی اور دوسرا فائدہ یہ کہ خاموش رہنے سے آپ کے فرشتے نیکیاں لکھ لکھ کر تھک جائیں تو یہ سوچیں کہ اگر میں نے ایسے گناہ کیے کہ جنہوں نے میرے نام اعمال کو سیاہ کر دیا تو چلو میں ایسی نیکیاں بھی تو کروں نا کہ جن کا نور میرے گناہوں کی ظلمت کو ہی مٹا دے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الحسنات خطرناک السیئات کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں تو ایک بات استغفار کریں دوسری بات شکر ادا کریں تیسری بات صبر کریں اور کوئی بھی خلاف طبیعت چیز پیش آئے تو ان نا للہ پڑھ لیا کریں اور چوتھی بات کہ درود شریف کی پابندی کریں کثرت کریں اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اتباع سنت اور درود شریف کی کثرت جتنی زیادہ انسان کے اندر ہوگی اس قیامت کے دن نبی علیہ السلام کا اتنا ہی قرب نصیب ہوگا تو دیکھیں کہ کتنی اہم باتیں ہیں دونوں ہر کام میں کھانے پینے پہننے اوڑھنے بیٹھنے سونے جاگنے میں چلنے میں پھرنے میں ہر چیز میں اگر ہر کام سنت کے مطابق آپ کریں گی اور دوسری بات نبی علیہ السلاف اسلام پر کثرت کے ساتھ شریف پڑھیں گی تو ان دو چیزوں کی جتنی زیادہ کثرت کریں گی اسی کے پرپوشنل آپ کو قیامت کے دن نبی علیہ اسلام کا قرب نصیب ہوگا ایک حدیث پاک میں کہ کی کثرت کرنے والے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا یہ مطلب سن لے کہ ایمان والے کے لیے پوری زندگی میں ایک مرتبہ دروشی پڑھنا فرض ہے پوری زندگی میں ایک مرتبہ دروشی پڑھنا فرض ہے جس مجلس میں بیٹھے ہوں اور نبی اسلام کا تذکرہ آئے تو مجلس میں ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے اور ہر دفعہ علیہ اسلام کا تذکرہ سن کر درشریف کا پڑھنا یہ مستحب ہے تو بہتر تو یہ کہ جب بھی نبی اسلام کا تذکرہ ہو تو اس وقت آپ دروشریف پڑھ لیا کریں بعض لوگ لکھتے ہوئے در شریف نبیل اسلام کے نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ نہیں لکھتے نشان بنا دیتے ہیں فوج کا تو وہ کافی نہیں ہوتا لکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ اگر نام سنتی ہیں نبی اسلام کا تو آپ بھی سنتے ہی نام پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل تامل مکمل بہترین شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ایک آدمی تھا کتابت کرتا تھا تو جہاں نبی اسلام کا نام لکھا ہوتا تو وہ دروی شریف ضرور لکھتا تھا اسی پر اللہ رب العزت نے اس بندے کی مفرت فرما دی اور ایک حدیث پاک ہے جس میں فرمایا گیا کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ ضرور شریف پڑھے اگر وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایک درو شریف پڑھنے پر اسی سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اب دیکھیں اسی سال کے عبادت کا ثواب ملتا ہے للت القدر میں اور اسی سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اگر ایک مرتبہ کا درو شریف اللہ کے ہاں قبول ہو جائے کئی مرتبہ عورتیں سوال پوچھتی ہیں امی فوت ہو گئی کبھی خواب میں دیکھا نہیں حضرت کوئی عمل بتا دیں تو چلو آج یہ عمل بھی سن لے کہ اگر انسان چار رکت نفل پڑھے اور ہر رکت میں الحاق متقاصر والی صورت پڑھے اور اس کے بعد دروشی پڑھتا پڑھتا سو جائے چالیس دن اگر یہ عمل کر لے تو چالیس دنوں کے اندر اندر اللہ رب العزت جس سے وہ ملاقات کا خواہش مند ہے خواب میں اس کو اس کی زیارت کروا دیتا ہے حسن بکری رحمت اللہ علیہ نے یہ عمل بتایا اور امت کے لاکھوں مشاعر نے اس کو آزمایا اور انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے دروشی پڑھو علماء نے لکھا ہے جو تین سو مرتبہ پڑھے تو وہ ادنا مقدار ہے جو ایک ہزار مرتبہ پڑھے تو یہ درمیانی مقدار ہے اور تین ہزار مرتبہ پڑھے تو یہ کثرت والی مقدار ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ عورتیں جمعے کے دن تیار ہو کے نہا ہو کے اچھے کپڑے پہن کے نماز بھی پڑھا کریں اور اس کے بعد کم از کم تین ہزار مرتبہ دروشی پڑھنے ہی کی عادت بنا لیں ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ سو مرتبہ صبح اور شام دروشی پڑھتا ہے جو شخص روزانہ سو مرتبہ صبح شام دروشری پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سو حاجتیں پوری کرتے ہیں تیس حاجتیں دنیا کی اور ستر حاجتیں آخرت کی تو سو مرتبہ صبح پڑھنے سے تیس حاجتیں سو مرتبہ شام سے تیس حاجتیں تو سکسٹی انسان کے کام نکل گئے میرے خیال میں ہر دن میں ہمارے پانچ دس کام ہوتے ہوں گے اس سے اوپر ہوتے ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ ساٹھ حاجتیں پوری کرنے کی ذمہ داری لے رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ اگر ہم دن میں بھی سو مرتبہ درشی پڑھ لیں رات میں بھی سو مرتبہ درشی پڑھ لیں تو ہمارے کاموں کو سنوارنے کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ لے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص ہزار مرتبہ روزانہ درشی پڑھے اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانا دیکھ نہیں لیتا اب جو بڑی بوڑیاں گھر میں گھنٹوں پارے بیٹھتی ہیں کیا وہ ایک ہزار مرتبہ روزانہ درشی نہیں پڑھ سکتی جوان بچیاں بھی پڑھ سکتی ہیں کام کاج کے بعد یہ تو شوق کی بات ہے نا تو اگر ایک ہزار مرتبہ درشی کی عادت بن جائے تو دیکھو علی کے پاک کا مفہوم کہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ بندہ جنت میں اپنے ٹھکانے کو نہیں دیکھ لے گا اور احادیث سے ثابت ہے کہ ہم جو یہاں دروشی پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے ڈاکیے متعین کیے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ٹی ایس نظام ہے فیڈیکس کا نظام ہے جو بندہ دروشی پڑھتا ہے اسی وقت ایک فرشتہ اسپیشل فلائٹ کے ذریعے اس میسج کو لے کر نبی اسلام کی خدمت میں پیش کرتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اس بندے کا بھی نام لے کر اور اس کے باپ کا نام لے کر نبیل اسلام کی خدمت میں دوسری پیش کرتا ہے سبحان اللہ ایک دوسری پڑھنے کی کیا سعادت نصیب ہوتی ہے ایسے بھی واقعات ہیں کہ جو لوگ کثرت سے دروشی پڑھتے تھے خواب میں نبی السلام کی کی ہوئی اور نبی السلام نے فرمایا کہ تم کثرت سے میرے پر دوشی پڑھتے ہو لاؤ میں تمہارے منہ کو بوسا دوں نبی علیہ السلام نے ان کے منہ کو بوسا دیا ایک ہفتے تک اس کمرے میں سے خوشبو آتی رہی دل میں تمنا رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی جگہ پر حاضری نصیب فرمائے اور ہم مواجہ شریف پہ حاضر ہو کے خود درو شریف پڑھیں نبی شام نے فرمایا جو یہاں آ کر درو شریف پڑھتا ہے اس درو شریف کا جواب میں خود دیتا ہوں فرمایا ہو سکے تو مدینے میں آ کے مر جا مدینے کو جاؤں پلٹ کر نہ آؤں وہی گھر بنانے کو جیت چاہتا ہے یہی ہے تمنا یہی آرزو ہے یہی تو سنانے کو جی چاہتا ہے جبھی تیرے قدموں میں ایک روز رکھ کر گناہ بخشوانے کو جی چاہتا ہے اب ہر بندہ تو وہاں کی حاضری نہیں دے سکتا تو کم از کم دل میں نبی اسلام کی محبت رکھے دروشی کثرت سے پڑھے اور ان کی سنت کی کامل اتباع کرے تو یہاں بھی رہے گا تو ثواب اس کو گویا وہاں رہنے کا ہی دیا جائے گا غمی مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے تو بارہ بات لمبی ہو گئی وقت کیونکہ بہت کم ہے تو چوتھا عمل یہ کہ استغفار کے کے روچی کثرت کے ساتھ پڑھیں پھر پانچواں عمل حدیث پاک میں آتے ہیں کل بطان خفیفتان الرحمان اللسان فقیقطان فی میزان سبحان اللہ اللہی سبحان اللہ عظیم یہ وہ دو کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں یہ جو محبوب کا لفظ لینا یہی دل کو ٹھنڈ ڈال دیتا ہے کہ جب اللہ کو محبوب ہے تو پھر اور پیچھے کیا رہا سبحان اللہ تو حدیث پاک کا مقوم کہ جو شخص دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ ومد ہی پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو تو اگر سو مرتبہ سبحان اللہ واقع ہم پڑھنے سے گناہ معاف ہو گئے اب دین میں سوال پیدا ہو جائے گا کہ سبحان اللہ عظیم پڑھنے پر کیا ملے گا علماء نے لکھا کہ جس کے گناہ سب معاف ہو جائیں گے تو اتنی جو ہے نا سبحان اللہ عظیم پڑھنے پر اللہ تعالی سمندروں کی جال کے برابر نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھوا دیں گے اب دیکھو کہ یہ عمل ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے فرشتے لکھ لکھ کے اجر تھک جاتے ہیں نبی اسلام نے کیا فرمایا ایک دلوشیپ ہے جز اللہ و کہ جو شخص یہ دلوشی پڑھتا ہے تو اس کا اتنا اجر ہے کہ کئی مہینے تک فرشتے اس کا اجر لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں آخری چیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بہت ہی برکت والا کلمہ ہے انسان کو شیطان سے بچاتا ہے اور انسان کو ہر خطرے کی حالت میں پڑنے پر اللہ کی پناہ دلاتا ہے تو جب بھی آپ کو کسی چیز کا خطرہ ہونا مثلا خامن سے ڈانٹ پڑنے کا خطرہ سانس کے سامنے دلیل ہونے کا خطرہ یا کوئی نقصان ہو گیا اب پوچھ گچھ کا خطرہ یا اولاد کے بگڑنے کا خطرہ یا کسی کے ناراض ہونے کا خطرہ جب بھی کوئی خطرہ آپ کے دل میں ہو اس وقت اگر آپ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں گی اللہ تعالیٰ اس خطرے کو آپ کے سر سے ٹال دیں گے یہ چند اعمال ہیں لیکن انشاءاللہ ان کو اگر آپ پابندی سے کریں گی تو نام اعمال نیکیوں سے بھرے گا اور اللہ تعالیٰ کی مقبول بندیوں میں آپ شامل ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی یہ عاجز مراقبہ اور دعا کروائے گا لیکن اس سے پہلے عورتوں کی طرف سے پیغام تھا کہ توبہ کے کلمات اگر پڑھا دیے جائیں تو دعا قبول ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے تو دل میں نیت کر لیجئے کہ ہم سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہی ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہی ہیں الحمد للہ وقفا وسلام اللہ الطفی آباد یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑتی جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بسمائی و صفاتی و قبل تو جمیا احکامی اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقل اشد اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك یا ارحم الراحمین تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا مانگ لیجیے اپنے دلوں کو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کر لیجیے اور اس کو زندگی کا ایک سنہری اور انمول موقع سمجھتے ہوئے اللہ سے مانگیے کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں موجود تھے اس رمضان میں نہیں ہیں کتنے اس رمضان میں ہوں گے مگر آئندہ رمضان میں نہیں ہوں گے ہم نہیں جانتے کہ ہماری زندگی کے بارے میں اللہ نے ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہے بہرحال جو نقد ہاتھ میں ہے اس کو آپ غنیمت سمجھتے ہوئے سچی پکی توبہ کر لیجئے تمام گناہوں سے اور آج اللہ کو منانے کی نیت سے ہاتھ اٹھائیے اس میں یہ آج پہلے اسماع الحسنہ پڑھے گا چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام اس میں آزم ہے اس نام کے ساتھ جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے مشائف نے اس پر بڑی تفصیل لکھی کسی نے کہا کہ یا حیو یا قیوم یہ اس میں اعظم ہے کسی نے کچھ اور نام کہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ جو ذاتی نام ہے اس میں جلالہ یہ اس میں اعظم ہے تاہم اس میں اعظم جو بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان میں سے کوئی ایک تو ہوگا اللہ تعالیٰ حکم بھی فرما رہے ہیں ولی اللہ الحسن پد روح اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں تم اللہ کو ان پیارے پیارے ناموں سے پکارو تو آج ہم ان تمام پیارے ناموں سے اپنے مولا کو پکارتے ہیں تاکہ اس کو ہم پر خوشی ہو اور وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے راضی ہو جائے ہم سے مگر اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ عاجز جب پڑھے گا مثلا یا رحمان یا اللہ تو جب میں پڑھوں گا تو آپ خاموشی سے اس کو سنیں گی اور جب میں پڑھ لوں گا تو پھر اس کے بعد آپ اپنی زبان سے کہیں گی یا اللہ اور یا اللہ کہتے ہوئے آپ کی کیفیت ایسی ہو کہ آج آپ اپنے اللہ کو پکار رہی ہیں اس کو منا رہی ہیں دیکھیں جب بچہ روتا ہے نا اور امی امی امی امی کہتا ہے تو امی کے لفظ سے ماں کے سینے میں محبت جوش مارتی ہے ایسے ہی جب اللہ کے بندے اور بندیاں اللہ کے سامنے روتے ہوئے اللہ اللہ اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش مارتی تو آپ ارد گرد سے بالکل ہٹ کٹ جائیں بالکل یہ احساس نہ رہے کہ دائیں کون ہے بائیں کون ہے آپ سمجھیں کہ بس مجھے یہ ایک آخری موقع ملا ہے سینکڑوں عورتوں کے مجمع میں اگر آج میری دعا قبول نہ ہوئی تو پھر اکیلے میں کہاں قبول ہوگی تو مجھے تو بخشوانے کا اپنے آپ کو ایک گولڈن چانس مل گیا لہذا اپنے آپ کو بخشوا لیجئے شیطان ذہن میں یہ نہ ڈالے کہ کوئی دیکھے گا رو رہی ہے کوئی دیکھے گا یہ کر رہی ہے آپ بھول ہی جائیں کہ ارد گرد کوئی ہے یا نہیں یوں سمجھیں کہ تنہائی ہے میں ہوں میرا اللہ ہے اور میں منت سے ماجد کر کے اپنے اللہ کو منا رہی ہوں اس طرح اپنے رب کو آج آپ منائیں اور اللہ سے مانگیں کون سی نعمت ہے جو دعا مانگنے سے انسان کو نہیں مل سکتی آج آپ جن نعمتوں سے محروم اپنے آپ کو سمجھتی ہیں اللہ سے مانگیے وہ مل جائیں گی آپ سمجھتی ہیں جو کوتاہیاں غلطیاں جو بلنڈر کمٹ کر بیٹھی زندگی میں آج ان کی معافی مانگ کے اپنے اللہ کو منا لیجئے اللہ تعالیٰ تو جلدی مان جاتے ہیں ماں کی نسبت بھی تو اس لیے ان اسما کے ساتھ جب دعا مانگیں گے تو آج ایسے دعا مانگیے کہ بس اللہ کو راضی کر دیجئے اتنی منت سماجت کیجیے اتنی آجزی سے اتنے درد سے اللہ کو پکاریے کہ میرے مولا کو طرف ہی آ جائے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے سبحان ربی لال الوہاب اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ الملک یا اللہ القدوس یا اللہ السلام یا اللہ المؤمن یا اللہ المحیمن یا اللہ العزیز یا اللہ الجبار یا اللہ المتکبر یا اللہ الخالق یا اللہ یا اللہ المصور یا اللہ الغفار یا اللہ القحار یا اللہ الوہاب یا اللہ الرزاق یا اللہ الفتاح یا اللہ العلیم یا اللہ القابض یا اللہ الباسط یا اللہ یا اللہ الرافع یا اللہ المعز یا اللہ المذل یا اللہ السمیع یا اللہ البصير يا الله الحكم يا الله العدل يا الله اللطيف يا الله القبيل يا الله الحليم يا الله العظيم يا الله الغفور يا الله الشكور يا الله العلي يا الله القدیر اللہ الحفیظ یا اللہ المقیت یا اللہ الحسیب یا اللہ الجلیل یا اللہ الکریم یا اللہ الکریم یا اللہ الرقیب یا اللہ المجیب یا اللہ الواسع یا اللہ الحکیم یا اللہ الودود یا اللہ المجید یا اللہ الباعث یا اللہ الشہید یا اللہ الحق یا اللہ الوکیل یا اللہ القوی یا اللہ المتین یا اللہ الولی یا اللہ الحمید یا اللہ یا اللہ المبدی یا اللہ المعید یا اللہ یا اللہ الممیت یا اللہ الحی یا اللہ القیوم یا اللہ الواجد یا اللہ الماجد يا الله الواحد الأحد يا الله الصمد يا الله القادر يا الله المتقدر المقتدر يا الله المقدم يا الله المؤخر يا الله الأول يا الله الآخر يا الله الظاهر يا الله الباطن يا الله الوالي يا الله المتعالي يا الله البر يا الله التواب يا الله المنتقم يا الله العفو يا الله الرؤوف يا الله مالک الملک الملکل جلال یا اللہ المقیت یا اللہ الجامع یا اللہ الغنی یا اللہ المغنی یا اللہ یا اللہ المانع یا اللہ البار یا اللہ النافع یا اللہ النور یا اللہ الحادی یا اللہ البدیو یا اللہ الباقی یا اللہ الوارث یا اللہ الرشید یا اللہ الصبور یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تقریب ہم آج مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ستاؤں در گزر فرما گو کی پردہ پوشی فرما اللہ ہمارے اے اللہ ہمارے چھوٹے موٹے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما برے وقت سے محفوظ فرما برے دن سے محفوظ فرما بری رات سے محفوظ فرما برے کاموں سے محفوظ فرما برے انجام سے محفوظ فرما عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما اپنے گرو کے بعد دوری سے محفوظ فرما علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما میرے مولا دنیا میں خوشیاں ملنے کے بعد اے اللہ دنیا کے اندر کامیابیاں ملنے کے بعد حقیقی ناکامی سے محفوظ فرما رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما اہل اولادوں کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کہ اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما اللہ پریشانیوں کو دور فرما مصیبتوں سے محفوظ فرما اللہ اپنی نعمتوں نعمتوں کو اور زیادہ عطا فرما ان کی قدر دانی کی نعمتوں کی جو بھی نہ قدری کی ہمارے اس گناہ کو معاف فرما نے غفلت میں زندگی کے جو لمحات گزارے ہمارے اس گناہ کو معاف فرما ہمیں اپنی حضوری والی زندگی نصیب فرما رب کریم رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے اے بے قصوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے اے خالی جھولیوں کو دینے والے کے گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے اللہ ہم پر بھی رحمت کی چادر عطا فرما جیسے آپ خوش ہوتے ہیں ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ رمضان مبارک کے روزوں کو قبول فرما خرابی کو قبول فرما اے اللہ ان لوگوں میں سے نہ بنا دینا جن کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا ان کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا میرے مولا ہم نے روزے رکھے مگر پھر بھی گناہ کرتے رہے پھر بھی غفلت کی باتیں کرتے رہے ہمیں روزوں کے اجر سے محروم نہ فرما اے اللہ آج اس مجلس میں اعتکاف والے بھی موجود ہیں میرے مولا یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے آپ کی دہلیز چوکٹ پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اللہ کرم کا فیصلہ فرما دیجئے اللہ دنیا کے فقیر بڑے دروازے کو دیکھتے ہیں اونچی صدا لگاتے ہیں یقین ہوتا ہے یہاں سے خالی واپس نہیں لوٹیں گے اللہ یہ احتکاب والے دلوں میں یہ امید لے کر بیٹھے ہیں آپ خالی واپس نہیں لوٹائیں گے اے اللہ مان جائیے اے رب کریم جی مان جائیے اے نان مان جائیے اے منان مان جائیے اے کریم آتا مان جائیے اے رب مان جائیے یا رب مان جائیے یا رب مان جائیے اے اللہ سے راضی ہو جائیے ہم نے بڑے بڑے گناہ کر کے آپ کو ناراض کیا اللہ ناراضگی دور کر دیجئے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اے اللہ ہم بندے غلطیاں کر بیٹھے ہیں آج اقرار کر رہے ہیں میرے مولا سب گناہ معاف کر دیجئے آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ آئندہ گناہوں کی ذلت سے ہمیں بچا لیجیے دیجیے اور طاعات کی عزت عطا فرما دیجیے رب کریم جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما اے اللہ جو ہمارے والدین عزیز اقار مشائق دنیا سے بہت ہو چکے ان کی مغفرت فرما جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما اے اللہ اس مجمع میں کتنی بوڑھی عورتیں بھی ہیں سفید بال ہو گئے دامن پھیلائے بیٹھی ہے میرے مولا ان کے سفید بالوں کی لاج رکھ لیجیے اور ان کے ہاتھوں کی برکت سے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول کر لیجیے اے اللہ اس مجمے میں کتنی نوجوان بچیاں ہیں آج گناہوں سب کی توبہ کر رہی ہیں اے اللہ تو گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور آئندہ ان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجیے اے اللہ کتنی بچوں نے خط لکھے رکے لکھے کہ وہ باقاعدہ شرعی پردہ کرنا چاہتی ہے اللہ ان کی مشکلات کو آسان کر دیجیے ان کے دلوں پر اس کے اطمینان عطا فرما دیجئے دیجیے اور اے اللہ ان کی پشت پناہی فرمائیے اے اللہ کتنی بچیاں ہیں جوانی کی عمر کو پہنچ گئی مناسب رشتہ نہیں ملتا میرے مولا آج اس محفل میں وہ بھی بیٹھی دعائیں مانگ رہی ہے رو رہی ہے اللہ ان کے گرم آنکھوں کی لاج رکھ لیجیے ٹھنڈی آہوں کو قبول کر لیجیے ان کے مقدر کے اچھے فیصلے کر دیجیے ان کو نیک اور قدردان لوگوں کا ساتھ عطا فرما دیجیے بے قدروں سے محفوظ فرما لیجیے اے اللہ کتنی بچیاں ہیں اپنے گھروں میں وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ناخوش زندگی گزار رہی ہیں اللہ ان کے دلوں کو خوش فرما دیجیے اللہ ان کے خامدوں کو ان ان پر مہربان فرما کی مشکلات کو آسان فرما رب کریم ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں وہ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں جب بندے اتنا لحاظ کر لیتے ہیں اللہ آپ تو اللہ تعالیٰ ہے مہربانی فرما دیجیے آپ کی بندہ امی آپ کے در پہ آئی بیٹھی ہے میرے مولا پورے شہر کی عورتیں سمٹ کے یہاں آ گئی ہیں تجھ کو منانے کے لیے کریم آقا آپ کو بڑا جانتی ہے آپ کی عظمت کا اقرار کرتی ہے آپ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے سمجھتی ہے آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں آپ ہی سے ہمیں معافی ملنی ہے اے اللہ دامن پھیلائے بیٹھی ہے دامن کو بھر دیجئے خالی نہ اٹھا دیجئے اپنے در سے دھتکار نہ دیجئے رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے اے اللہ یہ آخری اشرا جہنم سے بری ہونے کا اشرا ہے اللہ ہمیں جہنم سے بری فرما دیجیے پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دیجیے اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہی اور بد دعا بھی یہ تھی برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی اے اللہ ہمیں نہیں معلوم ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی اللہ میں شکی بننے سے بچا بد وقت بننے سے بچا لیجئے ہماری بقرت فرما دیجئے اے اللہ رمضان کی گھڑیاں آخری آخری ہیں اپنی رحمت سے ان پر پر ہم رحمت کی نظر ڈال دیجئے اور آج کے دن میں ہمیں جہنم سے بری ہونے والوں کی فہرست میں شامل فرما لیجئے اللہ نیکی کے کاموں میں مدد فرما دیجئے دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بچا لیجئے اے اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے اے اللہ جوان بچیوں کو جدھر سے بھی عزت عزتوں کے خطرے ہیں ان کی حفاظتیں فرما لیجیے اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے رب کریم رحمت کے فیصلے فرما دیجیے اے اللہ امت پریشان ہے امت کے اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیجیے اے اللہ اس وقت اے اللہ اپنی مدد نازل فرما دیجیے میرے مولا وہ کون سا کھیت ہے جہاں مسلمان کا خون نہیں گرا کسی مسلمان بچے کا مسلمان عورت کا بوڑھے کا جوان کا خون نہیں گرا وہ کون سا ویرانہ ہے وہ کون سی کار ہے جس میں آج مسلمان کا خون نہیں بہایا جا رہا میرے مولا اب تو کپار نے بھی کہنا شروع کر دیا اپنے رب کو مدد کے لیے بلا لو میرے مولا مدد کر دیجیے اللہ مدد کر دیجیے اللہ مدد کر دیجیے تانا دیں گے کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں اے اللہ ان کو پار کے تانوں سے بچا لیجئے میرے مولا رحم فرما دیجئے اپنی مدد نازل فرما دیجئے ہدایت کی ہواؤں کو عام کر دیجئے پوری دنیا میں ہدایت عام فرما دیجئے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائیے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرمائیے اے اللہ اس مجمے میں کتنی وہ عورتیں ہیں جو احتاب والوں کے لیے شہری بناتی رہی اور افطاری کا انتظام کرتی رہی اللہ جتنی بھی وہ عورتیں ہیں سب کی خدمت کو قبول کر لیجئے اور سب کو اپنی رضا عطا فرما دیجئے اور اس کے بدلے ان کو جنت کی نعمتیں عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے خدمت خدمت سے خدا ملتا ہے اللہ جتنی عورتوں نے بھی کی ان کی بچیوں نے ان کا تعاون کیا اللہ گھر کی ان تمام عورتوں کو اپنا تعلق عطا فرما دیجئے ان کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما دیجئے اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جتنی سے باقاعد کی پابندی سے ان محفلوں میں آتی رہی اللہ ان کی طلب کو قبول کر لیجیے وہی آتا ہے جس کو طلب ہوتی ہے اللہ اس کا آنا قبول کر لیجیے ہر قدم کے صدقے اللہ ان کو بہت پہاڑ سے زیادہ اجر عطا فرما دیجیے قیامت کی شرمندگی سے بچا لیجیے قیامت کے دن اس کا سایہ عطا فرما دیجیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا جام عطا فرما دیجیے جنت میں ان کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرما دیجئے اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار زندگی کے جو دن باقی ہیں اللہ شریعت و سنت اور تقوی و طہارت کے اوپر گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تو بلینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین